کچھ دیا نے حلیمانو نی تو کمزور تو شاہ دور ہو گئی دیا کچھ دیا نے حلیمان تو کم دور چوکی میں شاہ دور ہو گئی تین ٹرن دا بلنا آئی تیری جگ کو وکری چور ہو گئی تیری جگ کو وکری ٹور ہیں ہور دی ہور تو ہور ہو گئی عرب شریف دے جنور گا تے دوجا پیدا جہان بچ نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعر بیٹا سونا خیال نہیں ہو سکتا ہوتا وہ اندر کوئی مائی دلال نہیں ہو سکتا آپ ایک کپڑے پیدا بلال نہیں ہو سکتا اونچی جگہ پہ باندھنے لگے پیدا تو جا بلال نہیں ہو سکتا منیا سورج بھی کٹ نہیں روشنائی تو منیا منیا سورج بھی کٹ نہیں روشنائی تو پر رخے مسا جی روشنائی کتنے ماحول بناؤ یا چاہوں کے بعد پر رکے مصطفیٰ جی روشنائی کتنے جڑی آپ دے مکھ دی صفائی ہے سی دسو چن دے بچ صفائی دسو چن دے بچ صفائی کتنے دیتی آپ دے ظلف نو محمد صلی اللہ پر محمد دی مائی جائی مائی کتھے مولا تیرے خزانے سے کمی کوئی نہیں جے تو چاہے غریب نو لگ دے دے جے تو چاہے غریب نو لکھ دے دے بخشنہار عظیم کریم ربا رتا عشق دیا وکھو وکھ دے دے جتے لاس جا حبیب تیرے ایک انتاری تے کلی دا کٹ دے حافظ پیر کرے سرکار دا درشن پہلے مینو صدیق جئی اکھ دے دے پہلے مینو صدیق جئی اکھ دے دے پھر میں کیوں نہ کہاں جمن میں ذکرے معاب ہے اس انجمن میں ساتھ بھی لینا ثواب ہے اس انجمن میں ساتھ بھی لینا ثواب ہے اور ختم میرا تم ہے ہاں کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور کوئی دیکھے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تو کوئی آ جائے طلب سے بھی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کہ جائے اے آمد ملک میں آ جائے اے آمد محبوب خدا تیری دات صبا کا کیا کہنا اونچی زبان پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ شان اللہ کا کیا کہنا ملک وغیرہ تیرے ہے رہ تیرا کی قسم ول املک ہے تیرا قدم بل املک ہے تیری جا کی قدم ہے تیرے مکا کی کسم ہے تیرے مکا کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا پیش کراؤ جبریل جبریل رکے گے کک قدم پیا گے جانا سکے جبریل رکے رکے تھکے ایک قدم بھی آگے جا نہ سکے رب او اونا بی کہ آپ تجھے تیرے جا کا کیا کہنا آمد مرسل کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر کھایا نہ کبھی بھی جی بھر کر خود بھول گئے باد بسل خود بھول گئے باد بسل اوروں کو دیا چولی بھر کر اوروں کو دیا چھونی بھر کر تیرے کاتے عطا کا کیا کہنا پڑھتے ملائک چلے تیری شان تیری جو سکھا کا کیا کہنا جو سائل نے مانگا وہی دیا تیری جو سکھا کا کیا کہنا پڑھتے ملائک سلے اللہ پڑھے تم بھی بولو نا پڑھتے ملائک ہیں منائک کلے ایک تیری شان اللہ کا تھے بد بخش جو تھے سارے میٹ دیے تیرے پہ مو کا کیا کہنا پڑتے ہیں منا شام سہر رخ تاروں پہ ٹھہرے کس کی نظر رخ تاروں پہ ٹھہرے کس کی نظر تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا رخ تاروں پہ ٹھہرے سو گند چہرے کی سو گند سوگند چہرے کی نشرا سینے کی صفت ادم نشرا تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا سینے کی صبت ادم نشرا تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا صابر سے کہا کہاں تری تیرے خلق میں قرآن کبھی تیرے خلق میں قرآن کبھی جب تیری سنا اللہ نے کی پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا جب تیری سنا اللہ نے کی پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک سلے اللہ تیری شان اللہ کا